مالکت علم و میں جتنی ترقی ہوگی اسی اعتبار سے اعمال و اخلاق میں بھی ترقی ہوگی اور روحانی ارتقا اور بلندی بھی ہوگی اور علم و معرفت میں جتنی کوتاہی ہوگی اسی اعتبار سے سارے شعبوں پر اثر پڑے گا اسی لیے اب اعلیٰ شان ہوں حضرات عملی علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم مرحمت کروایا اور علم بھی ان کا قطعی شان کا ہوتا ہے اور اس علم وزیر کے بعد حق اعلیٰ کی طرف سے اخلاقی قوتیں روحانی قوتیں معلوی قوتیں اتنی ہوتی ہیں ساری دنیا کے مقابلے میں اگر نبی کو ایک طرف کھڑا کیا جائے تو ساری دنیا کی اس کے مقابلے میں ہے جی۔ لکھا ہے محبتی نے کہ نبوت دیے جانے سے پہلے نبی کی جو عقل ہوتی وہ ساری امت سے زیادہ وزن میں بھاری ہوتی پوری امت کی عقلیں ایک طرح میں اور نبی کی عقل ایک ترازو میں رکھ دی جائے تو نبی کی عقل بڑھ جائے گی ہو جائے گی اور یہ حال نبوت دیے جانے سے پہلے کا نبوت کی دولت سے سرفراز کیے جانے کے بعد جو حالت ہے اور اس کی جو حیثیت ہے اس کا بہت کشمیر کیا ہے تو بنیادی چیز اور اچھا چیز علم ممالک ہے اور جتنی زیادہ اس میں ترقی ہوگی اسی اعتبار سے رب اکرم کا قرب حق تعالی شام ربی کی نصیب ہوگی یہی وجہ ہے کہ کہاں لکھتے ہیں کہ کتا ایک جانور ہے اور جانور لیکن اس کو شرعی اقتدا سے تعلیم کر دی جائے شکار کی اسے اللہ کا نام لے کر چھوڑا جائے اور شکار کو وہ پکڑ کر خود استعمال نہ کرے بلکہ مالک کے پاس لے آئے بھیجے تو چلا جائے بلائیں تو چلا آئے تو ایسا کتا معلم کہلاتا ہے یعنی سکھلایا گیا کتا سکھلایا گیا اس کی تربیت و تعلیم کی گئی سکھایا گیا تو قلب معلم کا شکار حلال ہے تو وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ کتا اگر شکار کرتا ہے تو اس کی نجاست کا تقاضا یہ تھا کہ شکار بھی ہی ہو مگر یہ تعلیم شرعی کی برکت ہے کہ اس پر کیا ہوا شکار حلال عام کتا اگر کسی جانور کو مار دے حلال کر دے تو وہ حلال نہیں ہوتا کچھ شرطیں ہیں شکار کی کہ کب اور کس وقت مگر تعلیم کی برکت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں شکار حلال قرار پاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم شانو نے پورے نم لگے ایک واقعے کا ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علا نبی علی صلاح کے تسلیم کا لشکر جا رہا تھا اور لشکر کو اور اکثر کو اور آدمی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت بہت کم میسر آئی تھی بہت کم نصیب ہوئی تھی اس لیے کہ لشکر رہتا ہے اپنے مقام پر بادشاہ رہتا ہے اپنے مقام پر تو بادشاہ کے لشکر کا اور افسر کا اور آرمی کا زور ہر وقت نہیں ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو ایک چونٹی نے یہ نگاہ دی کہ یا جو نمبر خلو بتا کے نہ لا لا سليمان وجنوده وهم يشعرون کہ اے لاحکمند تم اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے تمہیں رون ڈالے اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہو ان کو اس کا پتہ بھی نہ ہو لا علمی میں نہ جاننے کی حالت میں کچل دے تو گویا ایک چھوٹا سا جانور یہ سمجھتا ہے کہ سلیمان علیہ سلیمان علیہ السلام کی تھوڑی سی صحبت کے نتیجے میں وہ لشکر جان بوجھ کر اور ظلم ستم کے کسی چھوٹے سے جانور کو کچلے گا نہیں ظلم نہیں کرے گا ہاں لا علمی میں اور لا شعوری میں اگر ایسا ہو جائے تو یہ الگ بات ہے کہ معلوم نہیں اور چونکہ کچل چل جائے تو ایک چھوٹی علم یہ ہے کہ پیغمبر کی تھوڑی سی صحبت اگر نصیب ہوئی تو وہ ظالم نہیں ہو سکتا یہ تو اس کا علم ہے اور ادھر شیعوں کا حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور ہمیشہ کے مقابل حتیٰ کی دنیا سے تشریف لے گئے تو مزار عورت کے قریب دفن ہوئے صدیق پر اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ ساتھ رہیں گے ان کے بعد میں یہ خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت اولی کا حق حضرت علی کو تھا اور شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ اس حق پر ظلم و جاتی کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور ظلم کر کے خلافت وسط کر لی اور لے لی اور خود خلیفہ بن گئے تو گویا شیعوں کا تصور یہ ہے کہ ہمیشہ پیغمبر آخری زمان کی صحبت میں رہنے والا تو ظالم ہے اور ظلم ایسا کیا کہ خلافت کا حق حضرت علی کا تھا خود خلیفہ بن ہے تو عجیب بات دیکھیے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک چوٹی کا علم شیعے سے بڑھ کر ہے کہ شیعوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ کے مصاحب و صحبت میں رہنے والے کو ظالم کہہ رہے ہیں وہ جو پیغمبر آخر زمان کی صحبت ہے اور وہاں سلیمان علیہ السلام کی تھوڑی سی صحبت میں لشکر تھا اس سے ظلم نہیں ہوگا لامعلوم طریقے سے تم کچھ لے جاؤ یہ الگ بات ہوتی یہ علم ہے چونٹی کا تو چونٹی کا علم شیوں کے علم سے بڑھ کر ہے کہ وہ تھوڑی سی صحبت پر غیر ظالم کہتے ہیں اور ان کا علم یہ ہے کہ ہمیشہ کی صحبت نصیب ہوئی سدی پر کو تو پھر وہ ظلم کر رہے ہیں تو حق تعالیٰ کو چونٹی کی بات اتنی پسند آئی تو قرآن کریم کی پوری ایک سورت کا نام سورت النمل رکھا اور نمل کے معنی آتے چونٹی یہ عجیب بات ہے کہ چونٹی کی طرف اس کی نسبت کر دی اس سے صاف طور پر بات یہ ہے کہ علم اور معرفت اتنے بڑے اتنے بڑے شرف کی بات اور خوبی کی بات ہے کہ چونٹی سے وہ کلام حاضر ہوتا ہے تو حق تعالی نسبت فرما رہے اپنے کلام کے سورج کی اس کی طرف اس سے علم کی فضیلت نکل آئی اور اہمیت علم واضح تو غرض یہ کہ علم جو ہے بنیادی نقطہ ہے اس کے بغیر انسان کبھی بھی فلاح یاد نہیں ہو سکتا تو بات اس سے چل رہی تھی کہ بنیادی اور اثاثی طور پر انسان میں علم کی ایک صفت ہے اور یہ بھی لکھتے محبت کہ عشق کی ایک صفت ہے اور ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کار چلتی ہے یا ٹرین چلتی ہے تو بتی کے ذریعے آگے جو راستہ نظر آتا ہے اس راستے کا دکھائی دینا یہ تو علم ہے اور اس کے بعد ویل حرکت کرتے ہیں چلتے ہیں یا عمل کی کیفیت میں مگر ٹرین ہو یا کار ہو ان کے ویل اور ان کے پہیوں کی یہ حرکت اس وقت ہوتی ہے جب اندر اسٹیم کی طاقت ہو بجلی کی طاقت ہو پیٹرول ہو کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی حرارت سے اور گرمی سے اور جس کی قوت سے یہ ہیل آگے بڑھے اور چلے تو علم سے راستہ دکھائی دیتا ہے یہ ایک دولت ہے اور عشق کے ذریعے سے جو حرارت کی اسکیم ہے انسان کے باطن میں عمل کی راہیں کھلتی ہے اور استوار ہوتی ہے اور اس میں کوئی شمار نہیں کہ جب علم و عمل میں جوڑ کی شکل ہوگی تو علم کی حیثیت امام کی اور رہنما کی قرار پائے گی تو سب سے پہلی چیز بنیادی چیز علم ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کا دور اس میں دینا بھی ہوتا تھا چوری بھی ہوتی تھی بپیٹی بھی ہوتی تھی لڑکیوں کو زندہ درگور بھی کرتے تھے ہر قسم کی بدعنوانی ہر قسم کی غلط کاری ہر قسم کی برائی موجود تھی مگر اس دور کو کسی برائی سے تعبیر نہیں کیا بلکہ اس کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا گیا معلوم ہوا کہ جہالت ایک اندھیرا ہے اور اندھیرے میں جب آدمی چلے گا تو یہ جو ممکن ہے کہ اس کا دامن کسی کانٹے سے الجھ جائے اس کا بھی امکان ہے کہ کسی سانپ بچھو پر پیر پڑ جائے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی گڑے میں اس کا پیر پڑے اور وہ جو ہے طلاق ہو جائے ختم ہو جائے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خطرناک چیز سے ٹکرا جائے اور تصادم ہو جائے تو اندھیرے میں ہر ذرا کا امکان ہے ٹھیک اسی طرح سے جہالت کی حالت میں ہر نقصان کا امکان ہے اور ہر قسم کے ضرر کا تو تمام شرور اور فتن پر مشتمل جو زمانہ ہے اس کو تو جہالت سے تعبیر کیا اور اس کے بعد خیر و برکت کا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شروع ہوا اس کو دور علم سے تعبیر کیا اس لیے سب سے پہلے آیت اقرار حاضر ہوئی جس میں اشارہ ہے کہ پڑھنا یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کو اولت حاصل اس لیے فرمایا کہ خلاف اس مبی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ علم بھی مطلوب ہے اور علم بھی وہ مطلوب ہے جس سے رب کا راستہ کھلتا اور واضح ہوتا ایک تو طریق ہے رب کا اور ایک طریق ہے مخلوق کا اور سب کا تو وہ جو طریق ہے ساری مخلوق کا وہ بھی بہرحال علم ہے مگر حقیقت علم نہیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے سارے علوم جو ہیں وہ حقیقت فنون ہیں ان کو ہر درمی کے ساتھ علم کہہ دیا گیا علم صرف حقیقت وہی علم ہے جسے انبیاء علیہ السلام دنیا میں لے کر آئے اور لالی والی شکل ہے جس میں قطعی شان موجود ہے زمانے کی ہزاروں تبدیلیاں ہوں اور احوال میں انقلاب کی شکل اور جو کی صورت ہو مگر وہ علم ایسا قطعی ہے کہ ایک مقام پر برقرار اس میں تبدیلی نہیں ہوتی اور دنیا کے علوم وہ تجربوں پر مبنی ہے تجربہ بدل گیا علم بدل گیا رائے بدل گئی علم بدل گیا یہی وجہ ہے کہ حضرت مسا علی خلا و تقسیم کے پوچھا قوما سل کے لیے ابھی نکل جا مسا ہے مسا تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے یہ آقا یہ میرا آقا ہے یہ میرا ڈنڈا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ یہ میرا ڈنڈا ہے یہ جملہ پتا دے رہا ہے کہ ان کا علم یہ تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے یہ میری لکڑی ہے یہ میرا ڈنڈا ہے اس کے بعد جب حکم دیا گیا کہ الفہا اسے ڈال دو اور ڈالنے پر جب سانپ کی شکل پیدا ہو گئی تو جب سانپ بنا تو اس کی صورت بدل گئی اور سورج بدلنے پر علم موسری تبدیل ہو گیا کہ حضرت مسا علیہ السلام کا پہلے علم یہ تھا کہ یہ ڈنڈا ہے اور اب علم یہ ہے کہ جس سے یہ چنٹے وہ ٹھنڈا ہے اور اس کی بنے گی تو سانس کی اس کیفیت کو دیکھ کر علم موسری میں تبدیلی پیدا ہوئی اور جب علم بدلا اس سے متعلق تو یہ بتایا گیا کہ وہ علم کی تبدیلی اور خوف تب آئی تو پہلے تو ڈنڈے پر اعتماد تھا اطمینان تھا بلکہ سامان امن تھا اور اب سانپ کی شکل ہے تو اس سے خوف ہے اور سامان فرار ہے گھبراہٹ کی شکل قائم ہو رہی ہے تو پتا چلا کہ صورتوں کی تبدیلی علم کی تبدیلی کا باعث بن جاتی ایک اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابھی علم موسمی کچھ اور تھا اور ذرا سی دیر کے بعد حضرت علیہ السلام کا علم کچھ اور ہے اور رب اکرم کی علم کی شان ایسی ہے جیسے ایک کتاب آپ لے کر بیٹھ جائیں اس کو آپ دیکھیں گے کہ پہلا جو سر ورف کا پہلا پانا پہلا سفا پہلا ورف وہ آپ کے سامنے آیا یہ آپ کا علم ہے پھر جب آپ نے اس کو پلٹا دیا تو یہ تو ہو گیا فاش ماضی ہو گیا اب اگلا جو حصہ ہے وہ فیوچر ہے جو جا چکا وہ ماضی اور جو آنے والا مستقبل اگر آپ کا علم حال سے متعلق ہے یا ماضی سے متعلق ہے پھر ورق پلٹا تو اب جو حال ہے وہ ماضی ہو گیا مگر کوئی ایسا ہو جس کے سامنے سارے اور آپ ہوں تو سورت میں اس کے لیے ساری چیزیں حال کی ہوگی موجودہ زمانے کی ہوگی تو یہ ازل ایک پٹھا سمجھ لیں اور اس کے لیے جلد سمجھ لیں اور ازل کا زمانے کے بعد ابد کا زمانہ وہ ایک جلد ہے تو یا ان دو پٹھوں اور جلدوں کے بیچ میں یہ سارے زمانے کے آپ ہیں کہ رات کا ورف دن کا ورف رات کا صفا دن کا صفا رات کا پانا دن کا پانا اب یہ سفر اور آپ پلٹتے رہتے ہیں اور نئی نئی چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں انسان پر لیکن ایک لاکھ یا ایک کروڑ سال کے بعد جو چیز ہونے والی ہے وہ علم الہی میں اب بھی موجود ہے اور ابھی نہیں بلکہ ابتدائی سے وہ چیز موجود ہے تو حق تعالیٰ کا علم حقیقت تمام مکان اور تمام زمانوں پر محیط ہے اور ساری چیزیں اس کے علم کے نیچے آئی اور ظاہر بات ہے کہ جس کا علم ایسا اسی کا علم قطعی ہو سکتا ہے مخلوق کا علم قطعی نہیں ہے وہ آج ایک صدر جو پہ پہنچتے اس کے بعد پھر کچھ اور اب جیسے وہ ڈارون کی تھیری تھی کہ ہمارے ماں باپ اوپر جو ہے وہ بندر یہ نسل نام اسی کی مبارک کے اولاد میں ہیں اس کے بعد پھر اس نظریے پر محنتیں شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے بہت سارے تردید کی کہ آسانی نہیں کسی تعریف کی کہ ہاں ایسے نہیں تو نظریات بدلتے رہتے علم بدلتا مگر کہہ کر یہ قطعی شان کا ہے کہ سارے تغیرات سے ہٹ کرو بالا تک تو علم فخ بنیادی پی اسی لیے امام گزاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شخص کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد خواب میں دیکھا انہوں نے پالے اور نیک آدمی پوچھا کہ کیسے گزری اور وہاں کا معاملہ کیا ہے آ کر تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور یہاں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے درجات کے بعد جو علماء ربانی ہیں ان کا مقام بلند ہے کہ علم و معرفت کی وجہ سے وقت نے نون نوازا ہے اور پھر ان کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جن پر آخرت کا فکر اور آخرت کا غم ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے حالات میں کہ انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیسے گزری انہوں نے فرمایا کہ ہم تعالیٰ نے مجھے عزت کی کرسی پر بٹھایا اور موتی اور جواہرات مجھ پر نچھاور کیے گئے اور یہ فرمایا کہ آئے محمد اگر تمہیں عذاب دینا مقصود ہوتا تو تمہارے سینے میں اپنا علم میں اس طرح نہ اتارتا یہ علم تمہارے سینے میں ڈالا ہے کہ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ ہم تم پر رحم و کرم فرمانے والے تھے اور تم پر نوازش کا معاملہ فرمانے والے تھے تو علم حکمت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی محنت پر بڑے بڑے مراتب حاصل ہوتے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حصول علم کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو سمندروں کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور بلوں کی چوٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور وجہ اس کی ملا علی قاری نے لکھی ہے بڑی جی عجیب کہ مچھلی تو حلال ہے اور چونکہ کا کھانا حرام ہے جس میں ادھر اشارہ ہے کہ حلال مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے اور حرام مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے یا ادھر اشارہ ہے کہ مچھلیاں ہوتی ہیں سمندر میں اور تری میں اور چونٹی ہوتی ہے خشکی میں گویا خشکی اور تری اور بر و بہر کی ساری مخلوق اس کے حق میں دعا گزار ہے اور دعا کرتی ہے اللہ اس کا بھرا اس کے لیے خیر کی شکل پیدا کرنا یا ادھر اشارہ ہے کہ بعض مچھلیاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اسکمبروں کو رکھ دے اس کی پوزیشن ہوتی ہے اور چونکہ انتہائی معمولی تو بڑا اشارہ ہے کہ بڑی مخلوق ہو وہ بھی دعا گزار ہے دعا کرتی ہے اور چھوٹی مخلوق ہو بھی دعا کرتی ہے طالب علم اور وہ اپنی خیر منا رہی اس لیے کہ یہ مخلوقات سمجھتی ہیں کہ جب تک علم باقی رہے گا خدا پاک کی یاد باقی رہے گی اور جب تک خدا پاک کی یاد باقی رہے گی تو عالم باقی رہے گا دنیا باقی رہے گی اور جب تک دنیا باقی ہے تو ہمارے باقی رہنے کا سوال پیدا ہوتا ہے اگر دنیا مریا میٹ کر دی جائے نابود و ختم کر دی جائے تو ہمارے لیے سوال نہیں بقا کا تو وہ طالب علم کے لیے سورثن دعا کر کرنے اور حقیقت اپنی خیر منا رہی ہے کہ علم ہوگا تو خدا پاک کا نام علم و معرفت کے نتیجے میں باقی رہے گا اور جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہیں تو دنیا باقی رہے گی اور دنیا باقی رہے گی تو ہم باقی رہیں گے وہ اس کا گھر سے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہمارے باقی رکھنے کا سامان ہے اور جب یہ ہمارے بقا کی خیر منا رہا ہے تو ہم اس کی خیر کی دعا کیوں نہ کریں تو وہ چوٹیاں بھی دعا کرتی ہے اور مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہیں اور ملائکہ بھی اس کے حق میں دعا کرتا ہے اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو حکومتوں کی طرف سے کنسیشن فارم ملتا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر جانا چاہیں تو پورا کرایہ نہیں بلکہ آدھا کرایہ جس کا حاصل یہ کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے اس کے گھر کا جانا سہل کر دیتی حکومت اور آسان کر دیتی تو ترمیری کے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وشاد ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے سہر اللہ بھی قری کا نظر جننا کہ اس کا جو آبائی وطن حقیقی ہے وطن جنت اس کے راستے کو حق تارا اس کے حق میں آسان فرما دیتے ہیں اور اس کی جو سہولت کی شکلیں ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ رات کے وقت تھوڑی سی علم و معرفت کی مجبوری پوری رات کی بیداری سے زیادہ بہتر ہے مگر علم و معرفت چیز ایسی ہے کہ جس سے ہفت اعلیٰ کی شناس حقوق کی شناختی اور اس کی گویا خاص قسم کی پہچان پیدا ہوتی اور ہے بہت بڑی چیز تو اس دور میں صورت علم زیادہ ہے مگر حقیقت شناختی کی بڑی کمی ہے دین فہمی کی بہت کمی اور مزاج شناسی بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو مزاج شناسی بھی مجھے یاد آیا شاہ ایران کا ایک خادم تھا اور وہ خادم بڑا مزاج شناخت تو ایک مرتبہ رات میں شاہ ایران کی پرانا واقعہ ہے رات میں آنکھ کھلی اور رات ہو گئی تھی آدھی تو بادشاہ نے خادم سے پوچھا کہ اب سب کیا قدر رسیدہ باشد کہ رات کا کتنا حصہ جو ہے گزر چکا ہے تو خادم تھا مزاج شناخت جب یہ سوال کیا گیا کہ اب سب سے قدر رسیدہ باشد تو فوراً جواب دیا کہ گلفٹ و کمر رسیدہ باشد کہ سب کی گلفیں کمر تک پہنچ چکے یعنی آدھی رات ہو چکی ہے ایک موقع پر بادشاہ بیٹھا ہوا تو پلے بھی پڑا آپ لوگوں کے گلفیں ہوتی ہے کالی اور رات بھی ہے کالی اور جو کمر تک پہنچ گئی معلوم ہوا کہ آدھا بدن ختم ہوا آدھی رات کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے اور جب کسی شہر کی تصویر کر دی جائے تو پھر باقی نہیں رہتا ایک صاحب تھے وہ اتنے سمجھدار کہ انہوں نے ایک بادشاہ تھا اور تھا سارا اسی بیدار کا دم اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ تم کوئی پہیلی مجھ سے پوچھو اور کس قصہ ایسا پوچھو کہ اس کو میں حل کر دوں اگر حل نہ کر سکوں تو پھر تمہاری آمدنی سوچا کہ اس کو فہم سے زیادہ تعلق نہیں ہے اور اپنے سے اکثر لڑائی رہتی ہے تو اگر کوئی مشکل بات پوچھی چیز پوچھی تو ہماری آ بنی شیخ نے کہا کہ حضور جہاں پناہ یہ بتائیے کہ ایک جانور ہے جو چوہے پکڑتا ہے اور دودھ بھی پیتا ہے چھپرے چھپرے جاتا ہے اور گھروں میں بار بار آتا ہے اور میاں میاں کرتا ہی جانور ہے کون اس کا اس میں گرامی آپ بتا دیجیے تھوڑی دیر تفکر فرمانے کے بعد یوں گویا ہوئے اور اشار فرمایا کہ وہ جانور بھینس ہے یہ کہا اس نے کہا کہ حضور جہاں پناہ کو کسی نے بتا دیا نے نہیں میں نے اپنے عقل سے کہا ہے جیسے بھی تم سے کہا ہوتا میں نے کسی نے بتلایا اگر اپنی عقل سے میں نے بات کی تو بات ایسے بھی ہوتے ہیں یا جیسے صاحب کہنے لگے کہ میرے کھولے میں کیا ہے یہ بتا دو تو دسوں دس انڈے میں تم کو دے دوں گا کھولا لے کر آئے کھڑے اس نے کہا کہ اس میں کیا ہے وہ بتا دو تو دسوں دس انڈے جو ہے ہم تمہیں دے دیں گے سب سامنے والا کہتا ہے کہ اس میں قلم موجود ہے ان کے علم کا غلبہ ہوگا اس کہ شادی میں علم ہے قلم تو تو بہرحال کہنے کا بن چاہیے کہ جب خراب ہو جائے تو بات نہیں ہے تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ بادشاہ کے پیروں پر ہاتھ پر مکھیاں بیٹھ رہی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ مدرسہ نہیں آئیں کہ مکھیاں آ رہی ہیں تو برجستہ حاضر نے کہا کہ کسا پیشے کسا میں آئیں کہ جو بے وقات ہے اور بے قسع ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ باوقات کے مد مقابل رہی اس کے ہاتھوں میں بیٹھ رہی امام شاکر رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت مکھی میں کیا حکمت ہے کہ مکھی کی ایک حکمت یہ ہے کہ بادشاہ ہوگا تکبر ٹوٹے اتنا ہی بڑا بادشاہ ناک پر آ کر بیٹھ جائے گی تو بارہ کہنے کا منشا ہے کہ مزاج ایک چیز ہوتی تو شاہ ایران کا خادم تھا رمضانی شاہ ایران ایک مرتبہ اور اس کے اشارے کو وہ سمجھتا تھا خادی ایک دفعہ باغ میں بیٹھ کر وہاں شطرنج کھیلنا شروع کیا اور اتفاق سے سنا خادم وہاں پر تھا نہیں کسی اور کو اپنی جگہ بٹھا کر گیا ہو اس کے بعد ہوا ہے کہ جب بادشاہ باغیچے میں شطرن کھیل رہا تھا کھیل ہوتا ہے شطرنج تو ایک شخص آیا اور اس نے روکا دیا کہ فلاں نواب صاحب نے روکا دیا ہے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے یہ نیا خادم وہ رکا لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تب بادشاہ نے رکا پڑا اور پیشانی پر کچھ بل اور شکن لیا میرے ذرا پیشانی یوں کی جیسے کچھ ترسی کا اثر ظاہر کیا اور پڑھ کے واپس دے دیا اب یہ خادم کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے سراہد کے ساتھ پوچھ سکے تو منشا سمجھا بھی نہیں اور حیبت کی وجہ سے پوچھ نہ سکا اور واپس لوٹا ہے اب بڑے سشوپن میں اور بڑی چکر میں کہ پڑھنے کے بعد چہرہ نہیں کیا آخر لکھا کیا جواب کیا دیا اتفاق سے وہ اصل خادم رمضانی آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنی جان چھوٹی اور خیر گیا خیر کی شکل وہ ایسا ہے اور جس حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے زیادہ حیبت اور جلال کے بزرگ تھے علی گڑھ کالج میں پہنچے ہیں تو بڑے بڑے پروفیسروں کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی بہت جذب تھا طبیعت میں تو ایک مرتبہ یہ بلیشور کے حاجی داؤد آبود تھے اب تو مرحوم ہو گئے تو وہ موجود اور میں بھی موجود تھا الہ آباد میں تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ تم سراج کو پہچانتے ہو وہ سمجھے تراج کو پہچانتے ہو تراج اور وغیرہ تو بستی ہے تو حضرت نے پوچھا سراج کا اور وہ سمجھے تراج کا ہاں حضرت جانتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ بلا لاؤ جاؤ بلا لاؤ کہا تو خیبت اتنی حضرت تھی کہ یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ کہیں اٹھ کر باہر نکلا میں نے کہا آج برابر <laughs> شکل ایسی ہے کہ پہلے تو پوچھا کہ سراج کو جان سے ہو جانتا ہوں وہاں سے جاؤ بلا لاؤ اور وہ حضرت سمجھے تاراج کہا کہ آج تو تاراج ہونے کی بات نہیں ہے باہر نکلا میں اور میں نے کہا کہ جاؤ تو صحیح صحیح بات کے تو اسی میں سلامتی ہے اس سے غلطی ہو گئی اور بزرگوں کے پاس اپنی غلطی مان لینے میں سلامتی ہوتی ہے اور جہاں ایک پیش کیا بس آ بنی سب سے خیر اسی میں سلامتی کی شکل کے آدمی تسلیم کر لے تو غرض یہ کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ بلا لاؤ تو ہاتھوں کے سوتے ہو گئے ان کے قدموں تلے پلے کی زمین نکل گئی مگر بس کے مارے پوچھ نہ سکتے تو وہاں بھی یہی شکل ہوئی کہ پیشانی کی شکل اور سلوٹیں گھر میں سمجھ نہ سکا اور حیبت کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے پوچھ نہیں سکا تو خیر ہوئی کہ اصل خادم آ گیا جب اصل رمضانی خادم آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے نے کہا کہ یہ شکل ہے اور میں چکر میں پڑا ہوں کسی نواب کا رکا ہے بادشاہ سلامت کے نام اور بادشاہ سلامت گارڈن میں شطرنج کھیل رہے ہیں میں نے لے جا کر وہ رقع پیش کیا تو پڑھ کر بھی اشارہ کیا تو رمضانی نے کہا کہ اس میں یقیناً بیم طلب کیے گئے ہوں گے لیمن اور لیمو طلب کرنے پر بادشاہ نے اشارہ کیا کہ لیمو مانگنے دے دیے جائیں شاہی باغیچے سے تو اب آپ انداز لگائیے کہ وہ دوسرا خاطر اس چیز کو نہیں سمجھ سکا اور یہ مزاج شناخت اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ دربار خدا بندی کے وزیر اعظم کی حیثیت جناب محمد الرسول اللہ علیہ کی ہے اور انبیاء دیگر وزراء اور منسٹروں کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے آسمانی دنیا کے اعتبار سے حضرت جبرائیل امین کی حیثیت تو وزیر تعلیم کی ہے اور حضرت حضرت نکائل علیہ السلام کی حیثیت وزیر غذا کی ہے کہ کھانے کا نظام متعلق اور تنبیہات جتنی ہو رہی ہیں وہ تنبیہات ہاتھ میں سب سے بڑی تنگی موت کے ذریعے سے ہوتی ہے اور وہ کام حضرت اسرائیل کا ہے اور جب بہت زیادہ سرکشی ہو اس صورت میں قوم کو فوج کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور سخت قسم کے آگے نافذ کیے جاتے ہیں یا ماشاء اللہ کی شکل ہوتی تو جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا اور سب سرکش و باغی ہوں گے تو ہم تعالیٰ حضرت اخراطین کے سپرد کر دیں گے اور پھر بمباٹنگ کی جو شکل ہوگی تو سب ٹیم باہر کر دی جائیں گے کوئی بچنے والا نہیں ہوگا تو بہرحال کہنے کا منشا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی حیثیت ایسی جیسے گزرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وزیر اعظم کریں اور اس کے بعد درجہ بدرجہ علماء ہیں کہ بادشاہ کے مزاج کو وزیر اعظم سمجھتا وہ اس کی نوک پلک کو سمجھتا ہے وہ اشارات کو سمجھتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تجلیہ کی رحمت ہوتی ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ جوشر رحمت ہے تو بشارتوں کا اعلان کرتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑا الا اللہ کا اور جنت میں داخل جس نے فلاں نیک کام کیا اور جنت میں داخل جس نے فلاں کام کیا اور جنت میں داخل تو بشارتوں کا سلسلہ طولانی ہوتا ہے اس لیے کہ جوش رحمت ہے اور معرفت پیغمبر کو تو اس موقع جو فائدہ اٹھا کر اسی رحمت کی ترجمانی امت کے سامنے کر دی جاتی تو جب غزل و خدا بندی کا ظہور ہوتا ہے تو پیغمبر پکار اٹھتے ہیں کہ لاجھ خر الجنت تو لاج خرال جنت نمام چور خور جنت میں نہیں جائے گا متقبل جنت میں نہیں جائے گا پڑوسی کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا تو وہ غضب کی جتنی شکلیں اور صورتیں ظاہر ہو رہی وعید کی تو پیغمبر چونکہ مزاج شناخت ہے ادھر کی ترجمانی کرتا ہے اس وجہ سے نزارت اور ڈر کی شکلیں بشارت اور خوشی کی صورتیں سب لکھان پیغمبر پر ظاہر ہوتی ہے اس کی معرفت کے بقدر تو بنیادی اثاثی چیز علم و معرفت نکل آئی اس لیے سب سے بڑے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سب سے بڑا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا مگر عجیب بندگی کسان ہے پندرہویں پارے میں فرمایا کہ ولیم سیکھنا علم سیکبر نہ دی ہم اگر چاہیں تو جو کچھ آپ کو ہم نے دیا ہے وہ بلکہ خود آپ ہی کو ہم ختم کر دیں ہلاک کر دیں تو پتہ چلا کہ پیغمبر کا علم بھی ذاتی نہیں ہے وہ وجود دیں تو پیغمبر موجود وہ علم دیں تو پیغمبر عالم وہ علم کھینچ لے تو پیغمبر کو علم نہیں ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ دائمی اور ہمیشگی کا علم کلی اور غیر حق تعالیٰ کی صفت ہے وہ جتنا بتلا دے اتنا پیغمبر جانے گا اور نہ بتنا ہے کچھ بھی چنانچہ ایک موقع پر حضرت رحیل امین نے وعدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کل یہ فلاں موقع پر آپ سے ملیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہے اور جب امین تشریف ملا تو تشویش ہوگی بے چینی پیدا ہوگی اور اس کے بعد دیر سے حاضری ہوئی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا دل بچہ داخل ہو گیا تھا پلا جسے کہتے ہیں وہ اور جہاں کتا ہوتا ہم وہاں داخل نہیں ہوتے ضرورت کی وجہ سے مکان کی مکان کھیت کی حفاظت کی بھی اجازت و شریعت میں باقی وہ جو شوقیہ پالتے ہیں تو اس صورت میں وہ چیز صحیح نہیں شراب تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جبرائیل امین یہ فرما رہے تھے کہ جہاں کتا وہاں ہم نہیں داخل ہوتے وہ جیسے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے اور ایک آدمی کے ہاتھ میں کتا تھا اس سے پوچھا گیا کہ کتا کیوں پالا ہے تو کہا کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو موت آئے گی نہیں ہم کو اور کیا تو فوراً بردست کا جواب دیا گیا اسے کہ کتے کی بھی تو آخر موت آتی ہے تو جو فرشتے کتے کی جان نکال دیں گے جناب کی نکالنے کی کون سی بات ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں رحمت کے تو پہنچ سکتے ہیں تو غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بتائی گئی تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ اتنا بڑا علم آپ کا تھا اور ادھر یہ شکل ہے کہ چار کے نیچے جانور ہے اس کا علم نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ حقیقی علم غیر کلی حق تعالیٰ کو ہے یہ بندے کی بندگی کی بات ہے کہ بعض دبا چھوٹی سی بات بھی اسے یاد نہ رہے نماز میں صاحبوں کی شکل پیش آئے تو خیر میں ذکر کر رہا تھا کہ بنیادی اور اساتذی کی علم اسی لیے حضرت معروف کرفی رحمت اللہ علیہ کسی نے خواب میں دیکھا اور یہ شاہ بن شجا کرمانی رحمۃ رحمت اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اور شاہ بن شدہ کرمانی وہ بزرگ ہیں کہ چالیس سال تک بیدار رہنے کی کوشش کی اور نمک کا پانی آنکھ میں ڈالتے بہت بڑا نام کبھی کوئی شکل و باقی مشہور نہیں ہے کہ بہت محنت کے بیدار رہنے ایک روز سوئے ہیں تو ہفتہ آدھا کی تجلی ہوئی فرمایا کہ بربر بیدار رہا بیداری نے آپ کو تلاش کیا اور زیارت ہوئی آپ کے تجلی کی تو نیند کی حالت میں فرمایا کہ یہ جو زیارت ہوئی ہے نیند کی حالت میں اس کی بیداری کا شرف ہے کہ اگر نہ جاگتے میں مشقت میں برداشت کرتے تو یہ شرف نصیب نہیں ہوتا تو مجھے یاد آیا شیخ کے دو مرید تھے دونوں میں بحث چھڑ گئی ایک کہنے لگا سونا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ سوئے گا تو غیبت سے بچے گا خوری سے بچے گا حرام آمدنی سے بچے گا اور فنا سے بچے گا اور فنا سے بچے گا اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ جاگنا بہتر ہے اس لیے کہ جاگے گا تو نماز پڑھے گا تلاوت کرے گا تہارت ہے قبض حلال ہے خدا کی معرفت ہے ادھر توجہ ہے جاگنے میں خدا جانے کتنی خیر کی شکل ہے تو ایک ترجیح دیتا تھا سونے کو کہ وہ بڑھ کر ہے اور دوسرا جاگنے کو پھر یہ طے کیا کہ شیخ سے جا کر پوچھ سکے فیصلہ کریں اس پر ہم راضی ہوں شیخ سے کے ان سے جو پوچھا تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو سونے کو ترجیح دیتا تھا اس سے بتایا کہ بھائی تمہاری موت اچھی ہے زندگی سے اور اس کے ساتھ تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے تو وہ ایک خاص بات تھی مطلب یہ تھا کہ جاگنے کو ترجیح دی ویسے ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک بزرگ تھے پوری محنت مشقت کی اس کے بعد وہ ایک دفعہ سوئے تو خواب میں ایک مخصوص تجلی یہ ذہن میں رہے کہ جو تجلی جنت میں ہوگی دیدار وہ اس دنیا کے کباڑی خانے میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کسی ملک میں وہ مشہور ہے کہیں بادشاہ جانے والا ہوتا ہے پرائم منسٹر تو وہاں پہلے دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اس کی کار آ سکتی ہے کہ نہیں اس کا ہیلیکاپٹر جو ہے ہیلیکاپٹر یا ایئر آ سکتا ہے کہ نہیں یہاں کی سڑکیں کہتی ہیں اور اگر سڑکیں نہ بنی ہوں دس سال میں تو دس مہینے میں بن جاتی ہے دس دن میں بن جاتی اور میں تو اسی لیے کہا سکتا ہوں کہ جہاں دنیا کے سلاطین پہنچتے ہیں اور دنیا کے بادشاہ پہنچتے ہیں تو راستوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جہاں دین کے سلاطین اور بزرگان دین پہنچتے ہیں تو چلنے والوں کی اصلاح ہو جاتی اور راستوں کی اصلاح سے چلنے والوں کی اصلاح زیادہ زوردار ہے اگر راستے درست ہو جائیں اور ٹھیک ہو جائیں مگر چلنے والے وہاں بدماش رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ راستوں کی درستگی سے انہیں کیا فائدہ پہنچے گا تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ بیچارے سوئے تو دیکھا کہ مخصوص ان کے انوار و تجلیات اب وہ نیند سے اٹھے تو ان کا یہ حال تھا کہ جب فرائض سنت سے خارج ہوئے تو کہتے بھائی کیا سو جائیں شاید بھی ہو جائے تو وہ ہمیشہ اس لیے سے سوچتے تھے کہ شاید کچھ نظر آ جائے جیسے ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہو کھایا پھر کھراٹے دے رہے ہیں جنریٹر شروع ایک دفعہ اسی لندن میں سفر میں کام میرے ساتھ ہو گئے اور غالباً نیٹر نے کسی جگہ پر جانا ہوا اب رات میں ایک کمرے میں ہم دونوں سوئے مجھ سے پہلے وہ سوئے اور سوتے جنریٹر انہوں نے ٹاپ گئے میں شروع کر دیا میں صبر کرتا ہوں اخلاق بتاتا ہوں کہ صبح طبیعت خراب تو طبیعت خراب تو سارا پروگرام خراب پروگرام خراب تو لوگوں کے جذبات ٹوٹے ہیں اس لیے اور اگر اٹھاتا ہوں تو جنون نیند کے خراب ہوتی ہے سوچنے کے بعد میں نے سوچا کہ ہے ماشاء اللہ مضبوط ان کو جگا دیا اور جگانے کے بعد میں سو جاؤں پھر یہ سو جائیں تو چلاتے رہے جھرنے سے رکھنا تو میں نے ان کو جگایا میری کیا بات ہے کوئی بات نہیں میں سوتا ہوں کوئی بات نہیں میں سوتا ہوں مطلب یہ تھا کہ میں سو جاؤں پھر اس کے بعد آپ اپنی چلنے کے گاڑی سے کچھ تو کچھ شان کی بھی ہوتے سنا تو یہ تو بات جن میں ذکر کر رہا تھا کہ مزاج شناختی بہت بڑی چیز ہے تو پیغمبر کی حیثیت ہوتی ہے عارف اللہ کی اور صحیح معنی میں وہی جو ہے سب سے بڑھ کر عارف اللہ اور جتنا جتنا تعلق اور رابطہ اور جوڑ پیغمبر کی ذات سے ہوگا اسی اعتبار سے نسبت قائم ہوتی رہے گی اس کے حضرت کے حق کے ساتھ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی فلاح اکبر اور سورت میں بیان کر رہا تھا اور ایک صاحب نے دریافت کیا کہ مشاہد کو وظیفہ بتاتے ہیں تو عام طور پر کہتے ہیں کہ ایک تصویر تو استفار کی پڑھ لو اور ایک تصویر دروشریف کی پڑھ لو اور ایک تصویر تیسرے قزبی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ ذہن میں ڈالی کہ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ ہفتہ اعلیٰ گناہوں کی معافی اور گناہ کرنے سے خدا پاک سے تعلق ہو جاتا ہے کمزور جب استغفار کرے گا تو کمزور تعلق جو ہے وہ قبی ہوگا جو ٹوٹ چکا ہے وہ جڑ جائے گا تو استغفار میں نسبت خدا غندی مضبوط ہوگی اور ضرور شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت مضبوط ہوگی راشدین کے ساتھ نسبت اس کے قبل ہو اس لیے کہ حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے علی الرحمان کہ حضرت صدیق اکبر کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے لا الہ الا اللہ حضرت عمر فاروق کا وظیفہ یہ تھا اللہ عنہ ہمیشہ پڑھتے تھے اللہ اکبر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بکثرت پڑھتے تھے سبحان اللہ اور حضرت علی کا اللہ جو کثرت پڑھتے تھے الحمدللہ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے اور اللہ اکبر کی حضرت عمر سے یہ چار کلمات خلفائے راشدین پڑھتے تھے تو جو شخص یہ چاروں کلمات پڑھے گا تیسرے کلمے کے دن میں تو نسبت حاصل ہوگی خلفائے راشدین کی بھی تو استغفار سے خدا پاک سے جو اور درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چاروں تیسرے کرم کے پڑھنے سے چاروں خلفاء کے ساتھ جوڑ قائم ہوگا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میدان محشر میں ابن عربی لکھتے ہیں کہ میدان محشر مجھ پر منکشف ہوا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مومن کے آگے نور ہے لا الہ الا اللہ کا دہنی طرف نور ہے اللہ اکبر کا بائیں طرف نور ہے سبحان اللہ کا اور پیچھے نور ہے الحمد کا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے حکمت اس کی تھی کہ لا الہ الا اللہ تو رہبر ہے یہ قائد اور گائیڈ ہے اور قائد جو ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے تو نور لا الہ الا اللہ کا منہ کے آگے ہوگا اور اللہ اکبر میں بڑائی کو ثابت کیا گیا ہے اور خوبیوں کو ثابت کرنا یہ وجودی چیز ہے اور اس کے لیے دہنا پہلو جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور تسبیح کا حاصل یہ ہے کہ اس میں حق تعالی کی طرف نسبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی عیب اس میں نہیں کوئی کوتاہی اس میں نہیں سلوی حیثیت تو اللہ اکبر کے لیے دہنا پہلو مناسب اور سبحان اللہ کے لیے بایاں پہلو مناسب دہنا ہوئی رائے پہ اس طرف بارہ وہ لیفٹ کی شکل اور تمام نعمتوں کے تکمیلے پر اور خاتمے پر آدمی کہتا ہے الحمد للہ اسی لیے جنتی جنت میں پہنچیں گے تو کہیں گے وہ الحمد للہ ہندی خوا خراب تمام تعریفیں اللہ کی جیسے آپ نہیں دیکھتے کھانا کھانے کے بعد آدمی ہاتھ دھوتا تگڑی سے ڈکار لیتے ہم شکر الحمد للہ وہ جو الحمد للہ ہے نعمت کے خاتمے پر تو اللہ کی حمد سے تقسیم الصالحات اللہ کی حمد کے ساتھ نعمتوں کا اتمام تو اس کے انوار پشت کی طرف دیکھے گئے ہیں پچھلی طرف اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ غیر پر جاتی ہی نہیں تھی وہ تو کہتے ہیں ماں رائے تو شیان اللہ رائے اللہ قبلہ کہ میں نے ہر چیز سے پہلے خدا کو دیکھا حضرت سید سید احمد رفائی رحمت اللہ نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مثلا دھوپ دیوار پر پڑ رہی اس ٹیوب لائٹ کی روشنی جو ہے لائٹ جو ہے وہ دیوار پر پڑ رہی تو آپ دیوار کو پہلے نہیں دیکھتے یہ چہروں کو پہلے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے پہلے نہیں دیکھتے بلکہ غور سے دیکھا جائے تو پہلے آپ نے نور دیکھا ہے اور نور کے بعد مجھے دیکھا اور اس پر پروف دلیل یہ ہے کہ بیچ سے یہ نور ہٹا لیا جائے تو قریب ہوتے ہوئے دور معلوم ہوں گے ہم آپ کو اور آپ ہمیں نہیں دیکھیں گے تو معلوم ہوا کہ پہلے روشنی دیکھی اور روشنی کے واسطے سے وہ چیز دیکھی تو ہر شے کا وجود خدا پاک کی وجہ سے ہے تو یہ نظر صدیقی کی گہرائی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہر شے کا ہونا خدا پاک سے میں نے دیکھا تو ہر شے سے پہلے ہفتہ اعلیٰ کی مجھے معرفت ہو گئی یہ بہت بڑی بات ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی طرف چلتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ آگ ہے تو دھواں نکلے گا تو بعض چیزوں کو دیکھ کر خدا پاک کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور بات وہ ہے کہ حضرت حق کی معرفت کا اتنا دھیان ہے کہ ہر شخص پہلے اس کی معرفت حاصل کہ یہ اسی کے کہنے سے اور اسی کے کرنے سے اس کا وجود ہے تو آپ پہلے روشنی دیکھتے ہیں پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر کی یہ جی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ مخلوق پر جاتی تھی جاتی ہی نہیں تھی عظمت اگر ان کے پیش نظر تھی تو حضرت حق کی تو پڑھتے تھے اللہ پر کبریائے اللہ کے لیے بڑائے اللہ کے لیے اس لیے وظیفہ ان کا وہ تھا خاک غلبہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ مخلوق پہ جاتی تھی مگر مخلوق کو سمجھتے تھے باعب اور خدا پاک کو جانتے تھے غیر اس لیے تصویر ان کی زبان پہ ہوتی تھی اور سبحان اللہ پڑھتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ مخلوق کو دیکھتے بھی اور مخلوق کے کمالات کو بھی دیکھتے مگر یہ سمجھتے تھے کہ مخلوق کے کمالات اور خوبیاں جو ہیں وہ ان کے ذاتی سارا کمال اور ساری تعریف ہفتہ آرہ کے لیے اس لیے الحمدللہ ان کا وظیفہ تھا تو خلفائے راشدین کا یہ وظیفہ تھا لہٰذا جب یہ پڑھنا شروع کرے گا تو نسبت حاصل ہوگی خلفائے راشدین کے ساتھ تو دیکھنے میں ایک تصویر استغفار استفاد کی مگر خدا پاک سے جوڑ کا سامان ہے دیکھنے میں ایک تصویر درود شریف کی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربط کا سامان ہے دیکھنے میں ایک تصویر تیسرے کرمے کی مگر خلفائے راشدین سے اس کی نسبت قوی ہو رہی اور ظاہر بات ہے کہ جب اتنی نسبتیں اسے حاصل ہونے کا ذریعہ مل گیا تو بہت بڑا سرمایہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ برکتیں بھی علم معرفت سے زیادہ حاصل ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شے کا علم نہ ہو خاصیت تو ظاہر ہوتی ہے مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں خدا نہ خاص تو اندر مکھی چلی گئی تو میدا جو ہے اس کو پھینکے گا اور قے ہوگی آپ کھا رہے ہیں اور علم نہیں زہر چلا جائے تو درد کی شکل ہوگی زعفران مشک آپ کے کھانے میں ملا ہوا ہے تو قلب کو فرحت و قوت کی شکل ہوگی لیکن دھیان کا ایک خاص اثر ہوتا ہے کہ انسان کے متفقرہ اور اس کے متخیلہ سے بھی تقویت ہوتی ہے تو یہاں جب استحدار ہوگا اور دھیان ہوگا اور معرفت ہوگی تو اس کی نوعیت اور زیادہ مختلف ہو جائے گی اور فرق پڑے گا تو حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ علم و معرفت بنیادی چیز اسی لیے فرمایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد کر دلی خلق خلق الانسان انسان بن علق کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے پیدا کیا الگ پیسے یعنی لطفہ جب پیٹ میں پہنچتا ہے اس کے بعد وہ بنا ہوا خون بن جاتا ہے اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے اور درجات طے کر پھر اس کا وجود بنتا ہے اور ہفتہ آدھا شان اس میں حیات ڈالتے ہیں تو جو ذات ایسی ہے جس نے معمولی نسخے کو خون بستہ اور اس کے بعد اور یہ سب چیزیں بنا دیے علقہ اور خون بستہ اور پھر جو ڈھانچہ تو جو ذات اتنے توجہ کر کے آگے شرف کی طرف پہنچا رہی ہے آپ پڑھتے رہیے اپنے رب کے نام سے کہ و معرفت کی وجہ سے آپ کو مانوی ترقی نصیب ہوگی اور درجات طے ہونا شروع ہوں گے اور فرمایا رب کے نام سے معلومات سب سے پہلی معرفت مربی کی ہوتی ہے کہ کوئی بچہ ہے جو اسے کھلاتا ہو پلاتا ہو گھماتا ہو وہی اس کے لیے سب کچھ اس کو یہ نسل نامہ معلوم نہیں ہے کہ بزرگوار یہ ہیں اور ام محترم وہ ہیں اور چچا وہ ہیں اور دادا یہ ہیں اس کو تو یہ ہے کہ جو تربیت کرے تو پہلی معرفت جو ہے وہ مربی کی ہوتی ہے اور فرمایا جس نے جس نے الپے سے خون بستا سے پیدا کیا اور پھر فرمایا کہ قرآ و ربر اکرم ابی القلم آپ کا پروردگار شرف اور کرم اور کرامتیں لیے ہوئے مکرم ہے تو اس کریم ذات کی توسط سے آپ حصول علم کیجیے آپ کا رب کریم ہے اور جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو مکرم فرما دیں گے علم کے توسط سے اور علم کے واسطے سے اور وہ تو ایسے ہیں کہ لکڑی جو بے جان ہے اس کو ذریعے علم بنا دیتے ہیں اور دوسروں کو علم سکھاتے ہیں تو جب ہفت اعلی ایسے قادر ہیں کہ علم کے واسطے سے لکڑی کے واسطے سے اور ایک معمولی قلم کے واسطے سے علم سکھلا دیں تو وہ مختار مطلق ہیں کہ فرشتے کے واسطے سے سکھلا دیں براہ راست علم سکھلا دیں اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ قلم میں ابزیت کی طرف جا رہا ہے دیکھو یہ قلم ہے مثلا تو قلم جب تک سیدھا ہے اس وقت تک وہ کچھ نہیں لکھ سکتا اس لیے کہ عام قریب یوں لکھنے کا نہیں اگر کوئی یوں لکھنا شروع کرے تو لوگ کہیں گے تھوڑی کریک معلوم ہوتی ہے جب آدمی لکھے گا تو اس میں جھکاؤ کی شکل ہے معلوم ہوا کہ عالم میں جب یہ و توازو ہوگی تو فیضان کی شکل شروع ہو جائے گی جتنا قلم میں جھکاؤ ہوگا اتنی مخلوق کو نفع ہونا شروع ہوگا اور پچھلے زمانے میں عام متن یہ ہوتا تھا کہ نیب ہوتی تھی اس کا سینہ چارج کیا جاتا تھا تاکہ روشنائی کو لے اور کاغذ کو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے عالم ہیں آپ کا شب پہ صدر کیا گیا سینہ چارج کیا گیا تاکہ ادھر کے علوم کا علقا آپ کے سینے میں ہو اور آپ کی زبان سے سینہ جو معرفت کا گنجینہ ہے اس سے علم مخلوق تک پہنچنا شروع ہو اور مخلوق کو فائدہ ہو اس سے صاف طور پر واضح ہے کہ علم کی بنیاد ایک تو توازو اور ابدیت ہے اور اس کے ساتھ شرح صدر ہونا بھی ضروری ہے جب شرح صدر ہوگا اور سینہ کھلے گا تو ادھر سے ادھر فیض ہوگا اور اس کے واسطے سے جو ہے دوسروں تک فیض پہنچنا شروع ہو جائے اور قلم میں ایک بات یہ بھی نکلی کہ یہ قلم حقیقت انسان کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو بعض عارفین لکھتے ہیں کہ جیسے محبوب کے ہاتھ میں اگر کوئی پہنچ جائے تو اس پر ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے تو قلم جب تک ادھر ادھر رکھا ہے وہ بات نہیں ہے لیکن جب انسانی انگلیوں میں آ گیا تو آ جانے کے بعد اب اس کی نوعیت دوسری ہو جاتی اور اس کی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہوتی مگر اپنی ذاتی رائے نہیں ہے اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے بلکہ تفویض و تسلیم ہے کہ قلم نے صاحب قلم کو سپرد کر رکھا ہے صاحب قلم کے سپرد اپنے کو کر رکھا ہے تو جب علم و معرفت والا انسان حق تعالیٰ کے سپرد کر دے گا اپنے کو تو اس صورت میں پھر اس کی زبان سے اور ذات سے مخلوق کو نفع ہونا شروع ہوگا جیسے کہ قلم اپنے اختیار سے فیض نہیں پہنچاتا ہے اس کو چلا دیا تو چلنے لگ گیا روک دیا تو وہ رک گیا تو گیا پورے طور پر سپردگی کی شکل ہے اور تسلیم کی شکل ہے تو منفاط کی صورتیں اس سے ظاہر ہونا شروع ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ابیت بھی اور اس کے ساتھ شر صدر بھی تفریح و تسلیم بھی یہ ساری صورتیں بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ دعوات میں اور روشنائی میں اس کو ڈالنا اس کی پوزیشن باتوں نے وضو سے دی ہے جیسے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو قلب اقدس کو زمزم سے دھویا گیا علم و حکمت اس میں بھرا گیا تو چونکہ قلب سے زیارت ہوئی ہفتہ کی یہ تو سب کے نزدیک متفق آ رہے ہیں اور خدا پاک کی زیارت کے لیے ضرورت تھی خاص طہارت کی تو فرشتوں کے ذریعے سے قلب اقدس کو زمزم سے دھو کر علم و حکمت بھر دیا گیا گویا قلب کا وضو ہو گیا اور زیارت ہو رہی ہے تو گویا قرب خدا بندی کی شکل ہے اور اسی کا اثر یہ ہے کہ مسلیوں کے لیے خدا کے قرب کی شکل حاصل کرنے سے پہلے پانی کے ساتھ گویا وضو کی شکل و تقسیم کی اور وہ بھی چھ طرف کہ چہرے پہ لگ گیا پانی اور مچھر کی شکل میں گردن پر تو سامنے بھی اور پیچھے بھی سر کے مسا کی شکل میں اوپر اور پیر دھونے کی شکل میں نیچے ادھر کا ہاتھ دھوئے تو اس طرف اور ادھر تو اوپر بھی اور نیچے بھی آگے بھی اور پیچھے بھی دائیں بھی اور بائیں بھی ہر طرف حق تعالیٰ کی رحمت کا مظہر پانی لگا ہے تو حصول رحمت کا سامان اس نے اختیار کیا اور بندہ بن کے آگے کھڑا ہوا تو حق تعالیٰ کی طرف سے فیضان رحمت کی شکل ہو تو غرض یہ کہ علم مارے سب اچھا سی بنیادی چیز ہے اور اس سے حقائق کھلنا شروع ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ فرمانے کے قرآب اس میں رب بھی اپنے رب کے نام سے پڑھی معلومات کے جو پڑھنا ادھر کی نسبت پر ہے وہی فضیلت کا باعث آپ سائنسداں بن جائیں آپ ڈاکٹر بن جائیں آپ لوئر بن جائیں آپ سائنٹسٹ بن جائیں آپ بہت بڑے ایڈوکیٹ بن جائیں سب کچھ ہو جائیں آپ مگر آپ تعالیٰ کی طرف کا علم نہیں ہے تو وہ شرف نصیب نہیں ہوگا دنیا کے علم کی منفاط اپنی جگہ ہے مگر جیسا سبجیکٹ ہوتا ہے اسی اعتبار سے فضیلت قائم ہوتی ہے اور یہ سارے دنیا کے علوم بدن کو نفع پہنچانے کے لیے لیکن جو اندر کی آتما اور روح ہے وہ اگر رخصت ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہوں دروازے پہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جن کے لیے آپ آئے تھے وہ رخصت لہٰذا اب بدن کو لے کر ہم کریں گے کیا اور آپ کی محنت کا میدان صرف بدن ہے اور روح جا چکی ہے تو ڈاکٹری علم ہو دنیا کے بڑے سے بڑا علم ہو ان تمام کے منفاط اس وقت تک ہے جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے اور ادھر کا علم وہ ہے کہ وہ اول تو حقیقی آنکھ کھول دیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی منفاط اس سے وابستہ ہے تو چار دن کی چاندنی جی علم سے متعلق ہو اور ابجوں سال کی زندگی کی چاندنی جی علم سے متعلق ہو تو ان دونوں زندگیوں میں جتنا ڈفرینس ہے وہی فرق آپ سمجھ لیں اور اس کے اندر کافی تفاوت اور فرق اور ڈفرینس ہے ان دونوں علموں میں تو حقیقت علم الہی شرف کی بات ہے دھولیا میں ہمارے یہاں ایک مرتبہ وہاں کے ٹریننگ کالج کالج میں کچھ جو ہے اوقات کچھ گھنٹے ایسے رکھے گئے کے لیے دین کے اس میں دینی تعلیم ہونا چاہیے دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ مقرر کیا گیا کچھ پروفیسر جمع ہو گئے کچھ لیکچرار جمع ہو گئے کچھ شاعر لوگ وہاں شاعروں کی بھی کمی نہیں ہے تو جہاں سب جمع ہو گئے تو بہت سے لوگ فیشن کے لیے مولوں کو بھی مولوں کو بلا دیتے ہیں کہ کتاب ہاتھ آتے ہیں مولی صاحب کی جی۔ جیسے بہت سی جگہوں پہ شادیاں ہوتی ہیں تو ویڈیو ڈسکو دنیا بھر کے تماشے اور مولوں کو بلا لیتے ہیں رسمن مولانا کا بیان ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں کہ منشا تو کیا ہوگا آپ کو پروگرام کروا دیا اور دھوم دھام سے سارا نظام چلتا تو مجھے بھی بلایا انہوں نے اب ایک عجیب بات سننے کے لایا کہ وہ دنیاوی تعلیم کا مدد تھا وہ کالج کی شکل ہے ساری دنیا کی تعلیم وہاں پر پڑھائی جاتی ہے اب اس میں ایک گھنٹہ اگر دین کے لیے رکھا کوشش کر کے تو ان آنے والے عقل مندوں کو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ مبارک اقدام ہے علم کی فضیلت ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک گھنٹہ آخرت کے علم کا بھی ہوا اب جو عقل مند کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا کا علم بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ربنا آتے نا پھر دنیا ہنسنا دنیا پہلے آخرت بعد میں ہے اور وہی تقریر ہوگی اب وہ نقل کے باردانوں کو یہ پتا نہیں کہ آیت کے اندر جو ہے دنیا کی تاریخ ہے یا ہنسنا کی تاریخ ہے ان کی استدلال پر ہنسنے کا موقع تو ہم کو ضرور ملا اس لیے کہ اس کوٹے کی خبر ہی نہیں تو جو بیٹھتا تھا وہ دنیا کی عظمت بنا میں کھڑا ہوا اس کے بعد میں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیاوی تعلیم تو یہاں دی جا رہی اللہ اللہ کر کے ایک پیریڈ دین کا اس میں رکھا ہے تو کہنے کا موقع یہ تھا کہ بھائی خوشی کی بات ہے بچوں کو چاہیے کہ ایک گھنٹہ ہے فقط اس طرف بھی دھیان دیں کچھ سیکھیں اب جو خدا ہو رہا ہے دنیا کی تعلیم تو میں نے کہا آپ کو جو ایک شبد ایک پیریڈ ملا ہے اور اس پر آپ کو بولنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے دین کی عظمت کی کیا وقت بہن جو کھڑا ہوتا ہے وہ دنیا کی گیت گا رہا ہے اور میں نے کہا آیت میں کہا گیا ربنا آتے نا پھر دنیا ہسنا دنیا میں ہمیں حسنا آتا فرمائی ایک ہے دنیا کا وجود اور ایک ہے ہسنا کا وجود آپ سے کوئی کہے کہ گلاس میں پانی لاؤ اب آپ فضائل گلاس کے بیان کر رہے ہیں اور پانی سے کوئی بحث نہیں تو لوگ کہیں گے تھوڑی سی کریک معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ گلاس تو ظرف ہے اور پانی مطلوب ہے گلاس ایک محل ہے اور پانی مطلوب ہے اور مقصود جو ہے وہ پانی ہے گلاس میں اس لیے آپ بڑھیا سے بڑھیا گلاس پیش کر دیں مگر پانی اس میں نہیں ہے تو کہیں گے کہ تھوڑا جو ہے مرولی بھیج کر کرنٹ لگوانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ مقصود تو وہی ہے تو حسنا کا سوال کیا آنا سے اور جو مند کھڑا ہوتا ہے تقریر کر رہا ہے کہ دنیا مقدم کر دی گئی میرے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ دے بلکہ شعر شہر یاد آیا مجھے الٹی سمجھ کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے الٹی سمجھ کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے دے آدمی کو موت مگر یہ ادا نہ دے وہ الٹی بات کر رہے اور سمجھ رہے تھے ہم بہت پہاڑ توڑ رہے ہیں تو بھائی دنیاوی علوم کا جو معاملہ ہے وہ تو ہے اپنی جگہ اس میں کیا کلام باقی اثر یہ محل تھا پھر ان کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد واقعی ان کی سمجھ میں آئی بات ان کے دلائل کے ساتھ بات کی تھی اور یہ اصل میں بہت سے ایسا بھی ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ مولوی یعنی بھاجی پالا میرے پاس ٹریننگ کالج کے پروفیسر آئے انہوں نے کہا کہ مولانا ایک سوال ہے تو وہ سوال حل کرنے نہیں آئے وہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ وہ ہم کو جانچے کبھی تو مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے کبھی مفتی کو معلوم کرنا ہوتا ہے کتنے پانی میں ان کا کوئی لفا نہیں کتنا ہے تو مجھ سے کہنے لگے مولانا ایک سوال ہے ان کا کیا یہ مولوی لوگ اردو میں خطبہ دینے سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں عربی میں ہونا چاہیے جبکہ انڈیا میں نائنٹی نائن پرسینٹ لوگ اردو یا عربی نہیں سمجھتے ہیں پھر عربی میں خطبہ دینے سے کیوں روکتے ہیں یہ کیوں کا سوال انہوں نے میں نے ان سے ایک بات کی نے کا دیکھو ایک بات سن لو ایک پولیس ہے اور وہ چوراہے پہ کھڑا ہے ایک آدمی سائیکل چلاتا ہے اور تین آدمی بیٹھے اس نے سیدھی بجائی تصویر لائی اس کے بعد کہا کہ یہ اپنے کیوں کیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ جو قانون ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو اور میں تو بہت ماہر ہو چکا ہوں مجھے بھی وہ کہے گا دیکھو دو چیزیں ہیں ایک ہے قانون ساز یعنی قانون بنانے والا اور ایک ہے قانون داں یعنی قانون جاننے والا یہ تو آپ پارلیمنٹ کے دماغ سے جا کے پوچھیے کہ انہوں نے یہ قانون کیوں بنایا اس لیے کہ قانون بنانا اور قانون سازی وہ اور چیز ہے اور قانون جاننا یہ اور چیز ہے تو میں نے کہا شرعی قانون تو اللہ میں نے بنایا ہے اس کی ترجمانی ٹرانسلیشن گویا مراد واضح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قانون ساز اور بنانے والا وہ اور علماء قانون جاننے والے ہیں اب پہلی بنیادی غلطی آپ کی یہ ہے کہ جو کام قانون ساز کا ہے بنانے والے کا وہ قانون داں سے آپ لے رہے ہیں آپ کو اپنی غلطی تسلیم ہے کہ نہیں تو وہ ذرا سنبھل کے بیٹھے تھے اس کے بعد میں نے کہا سنیے آج بھی جو ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہر شے کے لیے میزان الگ ہوتی ہے ترازو آپ اگر سونا تولنا چاہیں تو سونی کی چھوٹی سی ترازو ہوگی جواہرات کی چھوٹی سی ترازو اور اگر گنڈیریاں اور لکڑیاں تولنا اور کسی سونی کے پاس جا کے ٹرک کھڑی کر دیں کہ تو آ جانا ترازو پر آپ تھوڑی پلیٹ معلوم یا آپ جواہرات موتی دے رہے اور کہاں پر جہاں پر ٹرک کھڑی کی جاتی ہے اسے تولنا جو کہیں گے تھوڑی سی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ترازویں مختلف ہوتی ایک ترازو ہے دنیا یعنی کی چیزوں کو ناپنے کے لیے اور ایک میزان خدا پاک کی شریعت کو سمجھنے کے لیے تو خدا پاک کی شریعت بنتی ہے قرآن کریم سے اور قرآن کریم کی حقیقت کا تحمل تو پہاڑ بھی نہیں کر سکتا تو آپ کی عقل ہے اتنی سی آگے پیچھے کی خبر ہے نہیں اور اس چھوٹی سی عقل پر آپ شریعت کو ناپنا چاہتے ہیں اور اسٹینڈرڈ معیار اس کو قرار دینا چاہتے ہیں میں نے کہا یہ آپ کی بنیادی غلطی ہے کیونکہ ایک چیز ہو زیادہ بڑی اور ترازو ہو چھوٹی میں نے کہا مثال دوں کو میں نے کہا دیکھو یہ قلم ہے یہ قلم کا مطلب سمجھتے ہو یہ چھ طرف سے نہیں ہے اور بیچ میں ہے میں نے کہا آپ پروفیسر ہیں کھڑے ہو جائیے آپ چھ طرف سے نہیں ہیں پروفیسر اور بیچ میں ہیں اگر آپ کو اس کے خلاف منوانا ہو تو ثابت کیجیے اس لیے کہ آپ اپنے پیر سے لے کر سر تک پروفیسر ہیں اس کے اوپر نہیں اور سر سے لے کر تک اس کے نیچے نہیں یہاں سے لے کر یہاں تک آپ ہیں اس کے آگے نہیں اور یہاں چلے کہ یہاں تک آپ ہیں اس کے آگے آپ پروفیسر نہیں ان کا چھ طرف سے آپ نہیں ہیں تسلیم کرتے ہیں یا نہیں اب اگر وہ ہاں کہیں تو مصیبت ہاں کہیں تو مصیبت میں نے کہا جب موصوف کی ذات اتنی محدود و گھری ہوئی ہے تو آپ کی جو صفت علم ہے وہ بھی محدود ہے آپ کا سرمایہ علم ہے ہی کیا بارہ نے تو لمبی تقریر تو پہلے اسی پہ کی تو وہ کہنے لگے کہ میں ذرا جلدی میں پھر آؤں گا میرے کہنے کا منشا یہ ہے اور ایک بات جاتے جاتے کہہ رہے کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ مولوی ملا لوگ اتنا جانتے ہیں کہ کنویں میں چپکری گر پڑی تو کتنے ڈول نکالنا چوہا گر جائے تو کتنے ڈول نکالنا وہ آپ کو سو سنا لطی نیند اڑانے کے لیے ایک لے بھاگو مفتی تھے ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ ہمارے یہاں چوہا گر پڑا ہے کنویں میں کتنے ڈول پانی نکالے وہ مسئلہ یاد تھا نہیں ان کو تو انہوں نے کہا کہ بات سنی یہ فقہ ہے اور مسائل میں بڑی باریکی ہوتی ہے پہلے میں تحقیق کرتا ہوں اس کے جوابات آپ دو تو مسئلہ بتاؤں پہلے یہ بتاؤ کہ چوہا گر کر مرا یا مر کر گرا ہے گرنے کے بعد مرا یا مرا ہوا ہو کر گرا ہے اگر گر کر مرا ہے تو سوال یہ کہ آ رہا تھا یا دوڑ رہا تھا اپنی اصلی حالت پہ چلتا تھا یا دوڑ رہا تھا تیسرا سوال ہے کہ دوڑ رہا تھا تو بلی نے دوڑایا تھا یا خود دوڑ رہا تھا کیونکہ بلی دوڑاتی ہے تو پیشاب کر دیتا یہ بھی انسان پر تو یہ سب تحقیق کر کے اس کے بعد مطلب اب وہ ادھر گئے انہوں نے دیکھ لیا بیچ وہ تو جو لاواقف ہوتے ہیں ان کی بات میرے کہنے کا منشا ہے کہ علم معرفت بہت بڑی چیز ہے اور دین کا علم وہ جان اور اثاث ہے تو آج کے اس دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے علم کی کمی ہے اور اسی کے نتیجے میں بہت آسانی اتنا سارا نظام ہے ایک درجے میں مگر جو صحیح معرفت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور علماء ربانی جو ہے ان کا وجود بہت غنیمت اب اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا پہلا جو مولانا چھ کہاں ہے پہلے جیسے لوگ کہتے ہیں پہلے جیسے امام نہیں پہلے جیسے عالم نہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جب صحابہ جیسے مقتدی تھے تو حضور جیسا امام تھا صلی اللہ علیہ وسلم تابعین مقتدی تھے تو صحابہ جیسے امام تھے تب تابعین مقتدی تھے تو تابعی جیسے امام ہے چودہویں صدی پندرہویں صدی میں آپ جیسے مقتدی ہیں تو ویسے امام ہے جیسی روح ویسے فرشتے ہیں اب آپ پندرہویں صدی میں گڑبڑیشن لائی ہے پوری اور امام ڈھونڈتے خواجہ حسن بصری جیسا خواجہ الدین حجمیری جیسا باعدی استانی جیسا سوچو جیسی روح ویسے فرشتے اپنی حالت بھی تو دیکھو کہ اس زمانے میں جو شکل اسی لیے لکھا ہے کہ ایک زمانے میں عوام سوئے ہوئے تھے اور علماء بیدار وہ ان کو جگاتے تھے اب دور یہ ہے کہ علماء سو گئے آپ سن کے خوش ہو گئے جو رہے ہیں کہ ہوئی ہے عوام سوئے ہوئے تھے اور علماء ان کو بیدار کرتے تھے اب دور یہ ہے کہ علماء سو گئے اور عوام مردہ ہو گئے بہت زیادہ مشکل کی بات ہے بعض بزرگوں کا کلام ہے تو اس اعتبار سے ڈفرینس ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ اب پہلے جیسے لوگ کہاں ہیں کوئی جیسے ہیں ان کو بھی والی مت سمجھو بہت ممکن ہے کل کو جا کے یہ بھی نہ ملے اس لیے کہ اتنا انحطاط ہو رہا ہے بڑے بڑے علماء علماء ربانی دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور جو جاتا ہے اس کی جگہ خالی جو جاتا ہے اس کی جگہ خالی جگہ ہی پور نہیں ہو رہی تو جتنے ہیں ان کو غنی مت سمجھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھانا نہیں ہے تو بہان آ کے پہلے جواب مفتی کہاں ہے پہلے جواب ہم جا بجا ٹھیک سے اور پہلے جیسے آپ کہاں ہیں ماشاء اللہ آپ کی زندگی سود دیکھیے تو جائز کرنا چاہتے ہیں ویڈیو دیکھو تو جائز کرنا چاہتے ہیں فنا دیکھو تو جائز کہ آپ مولوی لوگوں کو ٹانگ رہا بچپن جہاں کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی ٹانگ رہا چاہیے مولوی اور ذرا کٹ کر چلے ہیں تو بہت اچھا لیکن یہ سب مصیبت بتانا کہ یہی راحت کا سامان ہے اور ان کا وجود بہت غنی مت اور آج بھی ماننے والے بات لوگ ہوتے ہیں ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں کھلوڑ میں میرا بیان تھا ایک ساتھ کینیڈا سے آئے بہت ڈیکوریشن بہت سجایا انہوں نے اب میرا بیان تھا بات مجھے معلوم ہے کہ آئندہ کلیج کے سارے پلان ہیں پروگرام ویڈیو بھی ڈسکو بھی جو ہے شاید ڈینس بھی اور یہ بھی اور وہ بھی پیسے بہت تھرڈ بار تو جو دائی تھے میں نے ان سے بات کی ان کا بھائی دیکھو یہ بات اچھی نہیں ہے ہم نے ایسا سنا ہے اگر آج آپ نے قرآن و حدیث کا بیان سنا اور کل اپنا پروگرام چلایا تو ہم تو آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے یہ تو آج بھی آپ نے رکھتے ہو قوالی رکھتے تو آپ کا کون ہاتھ پکڑتا مگر ذرا اس اعتبار سے سوچیے کتاب و سنت کے انوار و حدیث کی بابرکت چیز اسے ایسا ہوا جیسے پہلے عطر لگا دیا اس کے بعد پیشاب بدن پہ ڈالا عطر لگایا اس کے بعد پیشاب چھڑکا تو یہ کوئی بات ان کو سمجھایا کرے تو کہنے لگے میں اب کل نہیں کروں گا بالکل نہیں ہونے دوں گا میں نے کہا بالکل یہ کیجیے آپ ہم تحقیق بھی کریں گے اور میں نے کہا سن لو اگر آپ کریں تو ہم آپ کا بگاڑ نہیں سکتے لیکن ہونا ہے چاہیے اور بیچاری شریف آدمی ایک پروگرام نہیں ہونے دیا کہہ دیا کہ ناممکن ہمت کر دیا ہمت ہو تو سماج کا مقابلہ بھی ہوتا ہے مگر بس وہ آدمی وہی پچھڑ جاتا ہے کہ چھ بس گھیروالی نہیں چالو ہوتی ہوم منسٹر وہ چل رہے بالکل مخالفت میں چلتے جیسے ایک صاحب کہتے تھے نا اپنی بیوی کے بارے میں ان کی بیوی کا نام خدیجہ تھا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خدیجہ جانا خدمت وہ کرے پر بروج مت چھا لیں آپ نے کہ ادنا چل کے کٹار کہ ہمیشہ سلاح بھی چل ہوں تو اس میں بھی زندگی کا ایک لطف ہے ان کو آتا ہے پیار میں غصہ ہم کو غصے میں پیار آتا ہے اس میں طرف ہوتی مرزا صاحب کے حالات میں لکھا ہے جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے نازک مزاج تھے بہت نازک اتنے نازک مزاج کے ایک دن آنکھیں لال تھی کسی نے وجہ پوچھی تو کہا رات نیند نہیں آئی نیند نہ آنے کی وجہ پوچھی تو کہا جو رضائی تھی اوڑھنے کی اس کی سلائی ٹیڑھی تھی دھاگے پہ نظر پڑ گئی کہ ٹیڑھا ہے تو سر میں درد ہوا نیند مست ہو گئی ان کو کشف ہوا کہ فنا بد زبان عورت سے شادی کرو اب شادی ہوئی تو وہ تو ڈھائی ڈھائی من کی سنانے والی وہ طالب علم کو بھیجتے تو وہ سنا کہ وہ تو مکار ہے اور ڈھونگ کرنے والا اور ایسا ہی ہے بزرگ بنا ہوا ہے وہ حضرت کہہ دیتے طالب علم سے کہ بھائی وقت سے کام دے رہا اور جو کچھ مجھے روحانی ترقی ہوئی اسی کی برکت سے ہوئی کہ تکلیفوں پہ صبر کیا تو ایک خان صاحب سے ان کے شاگرد ان کو بھیجائے گی اب وہاں گالی گلوچ تو خان صاحب کو تو پارا تین تیرہ نو اٹھارہ حضرت کو احساس ہو گیا فوراً بلوایا تو آ کر وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ حضرت وہ آپ کا بیوی اگر نہیں ہوتا تو ہم جان سے مار ڈالتے وہ تو آپ کا بیوی تھا کہ ہم نے چھوڑ دیا ایسا بھی ہوتا ہے بہرحال بات اس پہ تھی کہ علم معرفت بڑی دولت اس کی اہمیت سمجھو جو حضرات ہیں ان کے قدر پہچانو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بنانے کی فکر کرو جو نہیں آتا ہے پوچھو اور مقصود علم کا حاصل کرنا ہو اپنے میں تبدیلی پیدا کی یہ کوشش مت کیجیے کہ کسی طرح مفتی سے نکلواؤ جیسے میں نے کہیں دو چار روز کے بیان میں کہا کہ مفتی حسن صاحب کے بعد صورت میں ایک شخص آئے ہمارے حکیم صاحب اور سناتے تھے کہ ایک مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب بتاؤ جائز ہے کہ نہ جائز مفتی حسن صاحب تو بہت بڑے مفتی مفتی کفایت اللہ صاحب کے خاص شاگرد مفتی صاحب نے فرمایا کہ ناجائز ہے جی۔ تو وہ تھوڑی دیر بیٹھا اس کے بعد کہا کہ مفتی صاحب یہ اتنی ساری کتابیں کہیں سے نکالو تو صرف ڈھونڈ کے تو جائز ہے یعنی اتنی کتابیں تو کہیں سے تو ڈھونڈ کے نکالو تو مار مور کے وہ جائز کرنے کا چکر ہوتا ہے یہ تو علم کی ضرورت ہے اس کے قباحت کو سمجھے کہ نقصان پہ ہم چل رہا ہے تو بڑے فوائد بار بات طویل ہو گئی میں تھکا پھکا مسافر اور کئی روز سے جو ہے آپ لوگوں کو ستا رہا ہوں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو ستا رہے ہیں مگر یہ کئی روز ہو گئے اور کل ہماری روانگی ہے اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر پھر ملیں گے کہ خدا لایا باقی یہ ہے کہ توقع نہیں رکھتا اس عمر کی کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہاں مولانا پشیاوا میں شوق سے جو میری میں لکھا دکھا اس لیے آنا ہوتا میں تو انگلینڈ میں آ کر دوسرے دن سوچتا ہوں یا اللہ اسی موسم میں اور اسی جگہ میں آ کے کیوں پھنسا اپنے گھر پہ بہت راحت کر دیتا ہوں فقری میں شاہی کرتا ہوں میں تو الحمد اس لیے جو ہے یہ ذہن میں رہے کہ یہ دین کی وجہ سے اور لوگوں کی طلب کی وجہ سے آنا ہو جاتا ہے اور جب آتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یا اللہ تھکا پکا مسافر سال بھر کا کتابیں اسفار اور اس کے بعد جب شاہ رمضان آتے صاحبان یہ چکر اب یہاں سے وہاں بلیک بنواٹ دن بعد پھر پول سول دو ایک روز پھر اس کے بعد جو ہے لندن اور لندن سے عید ہوتی دوسرے دن کینیڈا کینیڈا سے نارتھ امریکہ اور وہاں سے کینیڈا لندن اور بمبئی سورت ناندھی تب کے سر وہی کتاب پھر شروع کر دی تو سانس لینے کی فرصت نہیں تو اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمت دے صحت دے اخلاق دے اور اتنے دن میں جتنی باتیں ہوئی کوشش کی اس بات کی اپنے کو مخلص تو نہیں کہتے مگر کوشش کی اس بات کی کہ عظمت دین کی کھلے اور حقائق آئے یہ منشا نہیں ہوتا کہ کسی پر ٹونٹنگ ہو کسی پر جو ہے استحضاء ہو اس سے بیان میں برکت نہیں رہتی نفع بھی نہیں ہوتا کسی کو ایسے غلط فہمی نہ ہونا چاہیے اور جو باتیں کہیں ہیں بالکل دو ٹوک بات کے ساتھ ساتھ لگی لٹی کی عادت نہیں ہے اور امول ڈیری کا ڈبا ساتھ رکھنے کی عادت نہیں ہے سمجھ میں آئی بات ایک امر ڈیری آنند اس کا مسئلہ مشہور ہے تو وہ ڈبہ میں ساتھ رکھتا نہیں صاف صاف بات کہہ دیتا ہوں تو اگر آپ کو برا لگا ہو تو مرغی کے تعمیر جو ہے شہری میں زیادہ دو توڑ لینا ہو باقی یہ ہے کہ بات تو صاف ہے وہ لگی مٹی والی بات یہ چاپلوسی والی بات نہیں ہے اور ویسے کوئی سی بات بھی نہیں ہے تو اللہ پاک آپ لوگوں کی جوڑنے کو اس شوق کو قبول فرمائے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ باٹلی کی فضا اچھی علماء میں اتفاق یہاں کے عوام میں دینی شوق میں بہت خوش ہوا اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امول ڈیری کا ڈبا نہیں ہے کہ خالی آپ کو خوش کرنے کے لیے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے مسرت ہوئی اللہ پاک آپ لوگوں کی دینی شوق کو اور بڑھائے زیادہ سے زیادہ جوڑ آپس میں محبت احترام عوام علماء کا علماء کی شفقت عوام کے ساتھ آپس میں دینی کام کرنے والے ایک دوسرے کا اکرام کریں یہ ہے زندگی باقی این آئین تین وہ زندگی کا لطف نہیں بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی وہ ایک دفعہ میں سترہ سال پہلے آیا تو مولانا عبد الرحو صاحب کے نام ایک فون آیا میں وہی کھڑا تھا تو وہ عجیب کے چاند کے لیے گرم ہو رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا دیکھو یہ باٹلی اگر ایک باٹلی اندر اتر جاتی ہے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے اور اگر کوئی باٹلی ہی میں اتر جائے تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگ باٹلی کے اندر اترے ہوئے پھر قابو میں <laughs> کی شکل کچھ پتہ پڑ نہیں ہیں آپ ایک باٹلی اندر اترے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے یہ مستی میری تھی مچا دی جس میں ہلکل نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل یہ تو سب ہمارے اندر ذوق وقت کہتی ہے تو غرض یہ کہ اللہ کا احسان ہے اور ہم دعا کریں گے آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ایمان کے ساتھ اللہ میں اٹھائے اور ہم سب کی آخرت بن جائے اے داغ ہم نے وسط کی تدبیر بتا دی تو تقدیر کا ذمہ تو یہاں ہو نہیں سکتا سوچا کیا تھا خدا جانے کیا کیا باتیں آئی بار وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبان پہ ڈال دی گئی کوئی منافع باتیں ہیں اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق اور عمل کی درستی اللہ اللہ ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Thank you. یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کی گناہوں کو معاف اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما الہ العالمین ہماری سیاحت سے درگزر فرما مولا ہم آپ کے گھر میں اس وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں آپ کے سامنے اے اللہ ہمیں تسلیم ہے اور ہم مانتے ہیں کہ ہم میں گناہ گار ہیں اے اللہ ہم قراری بجرم ہیں اور اپنی زندگی میں خدا جانے کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں اے رب رحیم اور اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کریں اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا تب تو ہم کامیاب اور بیڑا پار ہے اور مولا اگر خدا نخواستہ آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو ہمارے لیے بربادی تباہی کی سوا کچھ نہیں مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہم نے زندگی بڑی غفلت میں گزاری خدا جانے کتنے دن اور کتنی راتیں غفلت میں گزر گئی کتنے اوقات و گھنٹے ہم نے باتیں بنانے میں ضائع کر دی مولا ہم مجرم ہیں ہم خطا گار ہیں ہماری آنکھیں گناہ گار ہمارے کان گناہ گار ہمارا دل گناہ گار ہماری زبانیں گناہ گار بدن کا ایک ایک عزو گناہ گار مولا بدن کا ایک ایک بال گناہ گار ایراہ عالمین انتہائی خطا کار ہے مگر یہ بھی تسلیم ہے کہ آپ رب رحیم ہیں اور آپ کی رحمتوں اور کرم کی کوئی انتہا نہیں مولا ہم پرانے مجرم ہیں مگر آپ کی اس گھر کے پرانے سوالی ہیں اور اسی گھر کے پرانے بھکاری ہیں مولا اپنے فضل کرم سے ہمیں محروم نہ فرما اور ہماری مفرت فرما دیں اے اللہ برکتوں کے ایام ہیں اے اللہ مبارک دن ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے روزے میں جان نہیں ہماری تلاوی نمازوں میں روح نہیں ہے مگر مولا ہم ناقص ہیں اور اپنے فضل سے آپ اس ناپسی کو قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنا دیں جلا عالمین بننے سے پہلے کچھ کرنے کرنے کی توفیقتا اے اللہ گناہوں کے چھڑائے جانے سے پہلے گناہوں کے اختیار سے چھوڑنے کی توفیق عطا کروا مولا مرنے کے بعد جو غسل کیا جائے گا اس سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا کرنا الہی کفن پہنائے جانے سے پہلے لباس تقوا پہننے کی توفیق عطا کرنا مولا ہمیں کچھ خبر نہیں کہ کب ہماری زندگی کی شام ہوگی اے اللہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کب ہمارا وقت آخر آ جائے گا ہمارے کتنے ساتھی احباب اور رشتے دار ایک ایک کر کے قبروں میں پہنچ چکے ہیں منو مٹیوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں آج وہ ایک جملہ بولنے کے لیے دار نہیں بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے مولا آپ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اے اللہ آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہمیں وقت عطا فرمایا اے رب کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے بن جائیں ہمارے قلوب و پیشانیاں آپ کے دست قدرت میں ہیں مولا بننے سے پہلے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم بہت کمزور ہیں بہت ناتما غریب ہیں ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی مولا آپ کا وہ عذاب کی جس کی برداشت پہاڑوں میں موجود نہیں ہے ہم اسے کیسے برداشت کر سکیں گے الہی ہماری مقصد فرما دے اے اللہ خیر و آفیت کا معاملہ فرما اے اللہ پہر سے ہماری حفاظت فرما مولا حسن خاتمے کی بھیک ہم آپ سے مانگیں اے اللہ کروڑوں اربوں سال کی لامحدود زندگی کا دار و مدار خاتمے پر ہے ہم اس خاتمے کی جیت آپ سے مانگتے ہیں الہی جب ہم پیدا ہوئے تو نہ معلوم کتنے آدمی دنیا میں آئے مگر کوئی یہودی بنا کوئی نصرانی بنا کوئی مجوسی بنا کوئی مشرق بنا مولا کس دل سے آپ کا شکر ادا کریں کہ مسلم گھرانے میں پیدا فرمائے الہی کی زبان و دل سے آپ کا شکر ادا کریں کہ ایمان کی دولت یا عظیمہ نصیب فرمائے اور بغیر محنت کے نصیب فرمائے مولا ایمان کے دینے میں جیسے آپ نے کرم سے کام لیا ہے اس کے باقی رکھنے میں بھی کرم سے کام لیں اور اے اللہ دنیا سے جب جا رہے ہوں تو حسن خاتمے کے ساتھ جانا اے اللہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان کو سل بنا فرما اے اللہ اس خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ اللہ جان مال آبرو ایمان کی حفاظت فرما ہر خیر مقدر فرما اور ہر شر سے پوری پوری حفاظت فرما مولا وقت کیسا نازک ہوگا جب ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا اے اللہ وقت کیسا نازک ہوگا جب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہوگا اے اللہ جب ہمارا جنازہ اٹھے گا آپ کے حبیب پاک نے فرمایا کہ میت فارغ ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو مولا کے فضل سے ہمیں ان لوگوں میں بنا دے کہتی ہوں کہ ہمیں جلدی پہنچا دو اللہ آپ کے حبیب پاک نے خبر دی ہے کہ میت کا حال اگر خراب ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو مولا ان کہنے والوں میں ہمیں نہ بنا ہمارا محل مولا گناگاروں کا بیٹا لگا مولا مجرموں کا بیٹا پار لگا مولا قبر کے حفاظت حفاظت مولا قبر کی وحشت کو ان سے تبدیل فرما دیں اللہ اس کی تنگی کو سب سے دے مولا اس کے اندھیرے کو جانے سے بدل مولا کمزوروں کے ساتھ اللہ اگر آپ نے پکڑ لیا تو چھوڑ دیا تو کوئی بات پیسہ کرے کرم کا معاملہ ہماری بگڑی بنا دے ساری امت کے ساتھ معاملہ تو کرم کا معاملہ کے سارے مراہی آسان کر پائے امن قائم جی نصیب بھرپا محلہ ایسا رہو کہ حضور سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نامے امان جو اڑائے جا رہے تو دانے ہاتھ سے نانا مولاز وقت ہوگا جو برسرات سے لوگ گزر رہے ہوں گے میں ادا کٹکٹ کے لوگ جہنم میں ہوں گے مولا ہمارے رشتے دار قبروں میں پہنچ چکے ہیں کل ہم سے باتیں کرتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے مولا ان کے ساتھ کا معاملہ ہمارے مسائل کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ کا فلنگ لگنا چاہ رہے ہیں اس معاملہ کے ساتھ جی قرضوں میں ڈوبے ہم سے نکلنے کی جگہ پیدا ہوئی میں بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہیں بہت سے پیدوں میں گرفتار ہیں ان کے لیے خیر کی شکل پیدا فرما میں اطلاع فسادات کے لیے بچوں کے بال دنیا سے جا چکے ان کے تین بچوں کے سروں میں ہاتھ پھینکنے والے بال نہیں رہے ان کی مائیں جا چکی ہیں نتیبوں کے ساتھ ان سیواؤں کے ساتھ معاملہ فرما رہا ہوں کی امت کے ساتھ نہ معاملہ بنوا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے نا فرق فیصلہ ہم اتنے ہیں کہ آپ کے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتے مولا چاہیے تو یہ تھا کہ خون کا ایک پتلا ہم بہا دیتے مولا ہماری سن عظیم کو وہاں کرنا مولا ہماری فتح عظیم کو وہاں کرنا مولا ہمیں محروم نہ اس مجمے میں سبین داری والے انسان بھی ہیں وہاں بچے بھی ہیں دین کے طرح بھی ہیں علماء دین بھی ہیں فیصلہ راتوں کو رونے والے بھی ہیں میرا ہمیں محروم نہ فرما کریم کا درد کھٹکھٹاتا ہے وہ محروم نہیں رہتا کریم داتا ہمیں محروم نہ فرما آپ سے رمضان نصیب فرمایا کتنے ہمارے آباد سے گزشتہ رمضان میں زندہ تھے آج ہے قبروں میں پہنچ گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے ہمیں اس فضل کی کوشش بتا مولا احساس نصیب فرما مولا ہمارے پر نصیب فرما مولا آپ سے محبت نصیب فرما اے اللہ دین کے ہوائیں جلا دے امام امین کے ہوائیں جلا دے علم و دعوت کے ہوائیں چلا دے سب سہارا تو ذکر کے ہوائیں چلا دے ہر قسم کے خیر کو عام فرما اور ہر شر سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ آپ کی مبارک ناموں کی توفیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیل ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو قبول کر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم